سیدنا بشیر بن خساسہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوا نام بشیر سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا آپ نے مجھ سے فرمایا خساسیہ کے بیٹے تم اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کا عیب لگاتے ہو حالانکہ تم اس کے رسول کے ساتھ چل رہے ہو اور تم نے ان کا ہاتھ بھی تھام رکھا ہے میں نے کہا میں اللہ تعالیٰ پر کس چیز کا عیب لگا سکتا ہوں جبکہ اس نے تو مجھے ہر قسم کی خیر عطا کر رکھی ہے اتنے میں ہم مشرقوں کی قبروں تک جا پہنچے ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ بڑی بھلائی کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے ہیں آپ نے یہ بار تین بار ارشاد فرمائی اس کے بعد ہم مسلمانوں کی قبروں کے پاس پہنچ گئے ان کو دیکھ کر آپ نے تین بار فرمایا ان لوگوں نے اسلام قبول کر کے بہت زیادہ بھلائی پائی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جوتوں سمیت قبروں میں چلتے ہوئے دیکھا اور اسے فرمایا اے سپتی جوتوں والے تو ہلاک ہو جائے اپنے جوتوں کو اتار دے آپ نے دو یا تین بار یہ بات ارشاد فرمائی جب اس آدمی نے دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی نظر پڑی تو اس نے اپنے جوتے اتار دیے حدیث نمبر بتیس سو اٹھتر مسنت احمد